سیدنا ابو و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے بقدر صدقہ کرتا ہے اور حلال چیز ہی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے اور اسے مالک کے لیے یوں بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے حدیث نمبر چونتیس سو انچاس مسند احمد